لی كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في محمدی كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام اللہ تعالی نے اہل ایمان کو اہل کفر کے مقابلے میں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ نے اپنے دوستوں کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس نہ تو ان نعمتوں کا احساس ہے نہ ان کی قدردانی ہے اور نہ ہی ہم ان نعمتوں کے شکر گزار ہیں اس لیے کہ اس گندی دنیا میں زلیل اور ملون دنیا میں کافروں کے سائے میں مشرکوں کے سائے میں یہود و نصارہ کی معاشرت میں رہ کر ہم بھی ان کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں ہماری خیریت کا مطلب یہی کہ مال ملے دولت ملے روپیہ ملے پیسہ ملے صحت ملے جوانی ملے حسین بیوی ملے متی فرما بردار اولاد ملے بنگلہ ملے کوٹھی ملے ہم نے کبھی اللہ تعالی کی خصوصی جو نعمتیں ہیں نہ جاننے کی کوشش کی اور ملنے پر نہ ہم نے اس کی قدردانی کی ایک موٹی مثال ہے عمرے کو کئی حضرات گئے ہوں گے یا جو گئے ہوئے ہوں ان سے پوچھ لیجئے حج بیت اللہ کو جو جان چکے ہیں ان سے پوچھیے گا آپ کہ جدہ سے جب نکلتے ہیں اور حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں وہاں صاف لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نان مسلم ناٹ الاؤڈ ذرا سوچئے اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا کلمہ نہ ہوتا ہم آخا کے غلام نہ ہوتے وہاں سے ہم دھتکار دیے جاتے کلمہ طیبہ کی پاسپورٹ اور آخا کی غلامی کے ویزے کی بنیاد پر آج اللہ ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے بش کا باپ سو مرتبہ جنم لے میرے اللہ کے حرم میں قدم نہیں رکھ سکتا کتنی بڑی نعمت خالق کائنات شہنشاہوں کا شہنشاہ احکم الحاکمین زمین و آسمان کا مالک اپنے در بلا رہا ہے اور اپنے بندوں کے علاوہ خصوصی کوئی کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کیوں نہ ہو اس کو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے میرے اور آپ کے حبیب کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہے کسی باپ کی ہمت مالدار کی دولت والے کی روپے والے کی پیسے والے کی بادشاہ کی حاکم کی وائٹ ہاؤس کے مالک کی زمین و آسمان کی ٹیکنالوجی رکھنے والے ایجوکیٹڈ کی میرے آقا کے در پر کھڑے ہو کر السلام وسلام علیہ کا یا رسول اللہ اے میرے محبوب میں دور رہتا تھا تو غائبانہ درود پڑتا تھا آج آپ ہیں میں ہوں درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ ماں بینا ممبری و روزتی من ریاض الجنہ آہا نے فرمایا میرے ممبر روزے کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مسئلہ آیا اس نے کہا کہ میں روزہ رکھا ہوں اگر میں اپنی افطاری جنت میں نہ کروں تو تجھ پر تین طلاق بڑے بڑے عالموں نے کہہ دیا فکہ نے کہہ دیا کہ اب تم مرے گا تو جنت میں جائے گا اب تیری بیوی ہاتھ سے نکل گئی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے فقہ کا دسترخوان چن دیا مسائل کا دسترخوان چن دیا اور ہمارے لیے سہولت دے دی کہ تمہیں اب کلام الہی سے حدیثوں سے مسائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہیرے موتی جواہرات کو سمندر کے میں غوطہ لگا کر انہوں نے پرو کر ہار بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا کتنی فقاط تھی سمجھداری تھی کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو اور ریاض الجنہ کے اندر افطاری کر لو اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے تم اپنے قسم میں پورے اتر جاؤ گے اور تمہاری بیوی ہاتھ سے نہیں نکلے گی یہ ریاض الجنہ ہمارا ہے حدیث میں آخا نے فرمایا حجر اسود کو جو بوسا دیتا ہے چھوتا ہے اللہ فرماتے ہیں گویا وہ میرے ہاتھ پر مسافہ کرتا ہے اللہ اکبر اللہ سے مسافہ کرنا اللہ کے ہاتھ کو چوننا یہ ہے کسی یہودی کی مجال کسی نصارہ کی مجال کسی عیسائی کی مجال کسی کافر کی مجال کسی مشرق کی مجال اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو مجھے اور آپ کو دی ہے اور ان کے ماننے والے کلیمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو دی ہے اور اپنے محبوب کے غلاموں کو دی ہے اللہ کا کعبہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو دیا اللہ نے حجر اسود اپنے محبوب بندوں کو دیا اللہ نے جنت کا ٹکڑا محبوب بندوں کو دیا اللہ نے کائنات کا دنیا کا سب سے قیمتی قبرستان جنت البقی کوئی کافر کتا وہاں پر دل نہیں لا سکتا کوئی یہودی پرندہ پر نہیں مار سکتا آہا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بقی کے موتا نکلیں گے میں ان کا ہاتھ پکڑ کر سفارش کر کر جنت میں پہنچاؤں گا کتنی بڑی نعمتیں آج ہمارے پاس رو بیوی کالی کلوٹی نکل گئی نہ فربان نکل گئی بیمار نکل گئی کاروبار کرو نہ مقدمے کا رونا صحت کا رونا پیشاب کے نام نکلنے کا رونا پہانے کے یہ امت کی یہ آج حالت ہے اتنی بڑی نعمتوں کی مالک امت لیکن کیا کوئی قدردانی کیا اس کے پاس کوئی احساس ہے اللہ کا شکر تو تب کرے جب مانے ان نعمتوں کو ان نعمتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی نعمت دی سب سے بڑی نعمت شہادت کی نعمت سے مانا مال کیا یہ وہ نعمت ہے جسے پیغمبروں نے مانگا یہ وہ نعمت ہے جسے صحابہ نے مانگا یہ وہ نعمت ہے اولیاء نے مانگا یہ وہ نعمت ہے اقتاب نے مانگا ابدال نے مانگا اولیاء اللہ نے مانگا محدثین نے مانگا مفسرین نے مانگا مومنوں نے مانگا مسلمانوں نے مانگا اور جو نہ مانگے اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم یہودی ہودین ہادو انسان تم ان کم اولیا اول مندونس فتح کن تم صادقین اے لوگوں اے یہودیوں اگر صحیح معنوں میں تم دعویٰ کر یہودی کیا کہتے تھے ہم اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی ہونے کی نشانی تحجد پڑھ کر دکھانا نہیں ہے اللہ کے ولی ہونے کی نشانی نماز کا گھٹا پیشانی پر لگانا اللہ نے نہیں بیان کیا اللہ کے ہونے کی نشانی خان کے اندر جا کر لا الہ الا اللہ کی ضربے مارنا نہیں بتایا اللہ کے ہونے کی نشانی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے مدارس کے اندر قال اللہ قال رسول کہو اللہ کے ہونے کی نشانی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم صدقہ کرو خیرات کرو قل یا ایوہ الذین حادو ہادو انزام تم انکم اولیاء للہ اللہ کے تم صحیح معنوں میں بلی ہو فتمنم الموت کہ تم شہادت تو مانگ کر دیکھو شہادت کو طلب کر کر دیکھو دعا کرو اللہ عمر زکنا شہادت انفی سبھی اے اللہ میں تیرے راستے میں مرنا چاہتا ہوں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں ولا ابدم بما قدمت اللہ علیم بالظالمین اللہ نے کہا یہ میرے دشمن ہیں پیغمبر کے دشمن ہیں مرتے مر جائیں گے لیکن زندگی کو چھوڑ کر جامع شہادت نوش کرنا پسند نہیں کریں گے یہودی اس نعمت سے محروم ہے نسارا اس نعمت سے محروم ہے کتنا عجیب لگتا ہے کہ سرخ خون کے رنگ میں رنگا ہوا داڑھی میں سر کے بالوں میں گرد و غبار ایسا لگتا ہے کہ مہندی کا سنگار جسم پر جا بجا کافروں کے وار کے زخم لگتا ہے کہ پھولوں سے اس کے جسم کو معتر کر دیا گیا ہے مزین کر دیا گیا ہے کیا جانے کیا جانے غیر مسلم کیا جانے کافر کیا جانے عیسائی کیا جانے یہودی اس شہادت کی لذت کو تم دیکھتے ہو جسم ٹوٹا ہوا ہے پھٹا ہوا ہے پرخ سے جسم کے نکل چکے ہیں ہاتھ الگ ہے پیر الگ ہے اور خون سے رنگین ہے کفن لیکن آسمان کی آنکھ دیکھ رہی ہے یہ سرخ رنگ کا جنتی جوڑا ہے یہ زخم آسمان کے فرشتوں کو جنت کے ہوروں کو رنگ برنگ کے پھول نظر آتے ہیں وہ دھار کی وار جو اللہ کی محبت میں اللہ کی یاد میں اور جامع شہادت کی طلب میں اس کے جسم پر جو لگی تھی اس کی لذت اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی نہیں جان سکتا بالغ ہونے کا مزہ نابالغ کو کیا پتا میاں بیوی کی ملاقات کا پتا غیر شادی شدہ کو کیا پتا سیب کھانے والا پھل کھانے والا اس کو پتا کہ پھل کی لذت سیب کی لذت کیا ہوتی ہے دیکھنے والے کو کیا پتا پوچھو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ جب وحشی نے جسم کے ٹکڑے کر دیے ہندا نے جسم کے ٹکڑوں کا ہار بنایا حضرت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کتنی لذت مل رہی تھی اور کتنا مزہ آ رہا تھا اور کتنا وہ رقص کر رہے تھے اور کتنی ہوریں اس طرف کے اندر دنیا کے اندر آ گئی تھی حمزہ اے جنت کے دلہا آج تم میرا دلہا بن جا آج تم میرا دلہا بن جا فلم میں کام کرنے والی علیہ بازاروں میں پھرنے والی یہ حرام زادیاں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ تو ملالیہ نے فرمایا اللہ نے بھی بڑا عجیب و غریب جسم دیا عورت کو منہ سے منہ کا کام الگ ہے کام کا کام الگ ہے ناک کا کام الگ ہے ہاتھ کا کام الگ ہے پیر کا کام الگ ہے یہ جو گندا مرد ہے جو جنت کی ہوروں کو بھلا چکا ہے اور جامع شہادت کی لذت کو بھلا چکا ہے اور کس جو ہے گندی عورت کے پیچھے پڑا ہے بڑی عجیب چیز حضرت نے فرمائی ایسی عورت جس کے اگلے سوراخ سے پیشاب کرتی ہے اور پچھلے سوراخ سے گندا پاخانہ کرتی ہے یہ پیشاب پیالے میں رکھ دیا جائے تو الٹی کر دے یا پاخانہ دسترخوان میں سجا دیا جائے آدمی دشمنی کرنے لگے اور تلواریں چلانے لگے انہی جو ہے پیشاب اور پیخانوں کے راستے کے واسطے اور انہی پیشاب کی پوٹلی کی حامل پاخانے اور گندگی کی پوٹلی رکھنے والی اور گندا خون رکھنے والی اللہ نے اس کو عذاب دے دیا عذاب دے دیا کہ جب اس نے اپنے مقصد کو بھلا دیا شہادت کو بھلا دیا آخرت کو بھلا دیا جنت کو بھلا دیا اللہ نے پیشاب اور پاخانے کے کھڈے کے پیچھے لگا دیا یہ شیریں فرحات کی کہانی یہ لیلا مجنو کی کہانی یہ ہیرا رانجا کی کہانی جن کو لوگ پڑھتے ہیں مزے لیتے ہیں اور فلم بنایا جاتا ہے میرے اللہ کی قسم ایک عذاب ہے عذاب مزے آخرت کے تذکرے میں ہیں مزے اللہ کے راستے میں مرنے میں ہیں مزے اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرنے میں ہیں مزے اللہ کے راستے میں اپنے وجود کو ختم کرنے میں ہیں اور جن لوگوں نے اپنا سودا اللہ کے ہاتھوں کر دیا ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جان و مال کا سودا کر دیا ہم نے ان کے جان کو لے لیا ہم نے ان کے مال کو لے لیا اور اس کے بدلے میں ہم نے ان کو جنت دے دی کرتے کیا ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں وہ مارتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرتے ہیں یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا یو فی سبیر اللہ فیقتلونا لونا ویوختلو کرتے ہیں اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ جہاد کرتے ہیں اس لیے کہ دنیا کا ہر مسلمان آج اپنے کام کو جہاد کر رہا ہے ایک دنیا کا کتا جو جورو کا غلام ہے جورو کی غلامی کو جہاد سے تعمیر کرتا ہے ایک دنیا کا کتا جو اولاد کا غلام ہے بیٹیوں کا بیٹوں کا غلام ہے اور دن رات ان کی فکروں کے اندر گھلتا رہتا ہے مرتا رہتا ہے اور ان کی بیماریوں سے خود بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو ان کی خدمت کرنے کو کہاں جا رہے ہیں بچے کا پاخانہ لے کر بچے کا پیشاب لے کر بیوی کا پیشاب لے کر بیوی کا خون لے کر یہ بیوی کا پیشاب لے کر جانے والا اس پیشاب لے جانے کو جہاد کہتا ہے آمیروں کے پاس جانے والا ڈاکٹروں کے پاس جانے والا نرسنگ ہوم میں جانے والا ہاسپٹلوں میں جانے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے مقدمے لڑنے والا میں بہت بڑا جہاد کر رہا ہوں کوئی نماز پڑھ کر جہاد سمجھتا ہے کوئی دعوت و تبلیغ کر کر جہاد سمجھتا ہے اور کوئی خانخواہ کھول کر جہاد سمجھتا ہے کوئی مدرسہ قائم کر کر جہاد سمجھتا ہے کوئی مری ہوئی ماں کے نام سے اور باپ کے نام سے گنبد بنا کر مینارا بنا کر جہاد ہاتھ سمجھتا ہے میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں نے جان و مال کا سودا کیا یہ جاہدوں فی سبھی بندہ نہیں کہا اس لیے کہ معلوم اس امت کے اندر ایسے منافق آنے والے ہیں ہر کام کو جہاد سے تعبیر کریں گے ہر کام کو جہاد سے تعبیر کریں گے حکیم اپنے مطب میں حکمت کا کام کر کر ڈاکٹر اپنے مطب کے اندر کلینک کے اندر ڈاکٹری کا کام کر کر انجینئر اپنے آفس کے اندر انجینئرنگ کا نقشہ کھینچ کر اور تاجر اپنے دکان کے اندر تجارت کر کر جورو کا غلام اپنی بیوی کی غلامی کر کر اولاد کا غلام اپنی اولاد کی غلامی کر کر جہاد سے تعبیر کرے گا اس لیے میرے اللہ نے یہ جاہد اللہ نہیں کہا بلکہ کہا یو اللہ فرق طلوع اللہ کے راستے کے اندر مر جاتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر مارتے ہیں اللہ کے دشمن مسلمانوں کو اس سرزمین سے پاک کرتے ہیں یہود و نصارہ جو اللہ کے قرآن کو جلاتے ہیں یہود و نصارہ جو ہمارے ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹتے ہیں یہود و نصارہ قرآن کے مقابلے میں قرآن لاتے ہیں یہود و نصارہ جو نبی کے تصویر کارٹون کے شکل میں شائع کرتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو سفید ہستی سے مٹا کر دم لیتے ہیں یو خاط نہ کہ وہ کتاب کر کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں اور مر بھی جاتے ہیں جانتے ہو مسلمانوں ہمارے پاس اللہ کا کعبہ ہے ہمارے پاس حجر عصمت ہے ہمارے پاس صفا ہے ہمارے پاس مروا ہے ہمارے پاس ارفات ہے ہمارے پاس مزدلفہ ہے ہمارے پاس مینا ہے ہمارے پاس ریاض الجنہ ہے ہمارے پاس جنت البقی ہے ہمارے پاس مسجد نبوی ہے ہمارے پاس اللہ کا حرم ہے ایک رکعت پر ایک لاکھ رکعتوں کا ثواب ہمارے پاس مسجد نبوی ایک رکعت پر پچاس ہزار ہزار رکاتوں کا ثواب ہمارے پاس بیت المقدس ایک رکعت پر پچیس ہزار رکاتوں کا ثواب ہمارے پاس جنت البقی جن کے مرد بخشے بخشائے امی جان عائشہ ہماری حضرت قطع ہماری حضرت زینب ہماری حضرت فاطمہ ہماری حضرت رقیہ ہماری آخا ہمارے صدیق ہمارے فاروق ہمارے سب کچھ ہمارا ان دنیا خلی خط نم خل تم خلق تم لیکن تم جانتے ہو کہ ان سے بڑی نعمت کیا ہے اللہ نے کتابیں نازی کی لیکن قرآن جیسی کتاب اللہ نے نہیں بھیجی اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جبرائیل جیسا فرشتہ نہیں بھیجا اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا میرا آقا جیسا پیغمبر نازل نہیں فرمایا اللہ نے امتوں کو بھیجا لیکن امت محمدیہ جیسی امت کو نہیں بھیجا تمام نعمتوں کے اندر ان تمام نعمتوں کے اندر ایک نعمت جسے فرشتے بھی مانگتے ہیں جسے عرش عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مانگتے ہیں جسے جنت کا رضوان بھی مانگتا ہے جسے جہنم کا داروغ بھی مانگتا ہے جسے آسمان کے پہلے دوسرے تیسرے ساتویں فرشتے مانگتے ہیں تباف کرنے والے مانگتے ہیں پیغمبر مانگتے ہیں اولیاء اللہ اختہ مفسرین مانتے ہیں وہ کیا ہے اور کیا ہے امام الانبیاء سعید الجن ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا نہیں دیا یہ زمین آپ کے لیے یہ کلیوں کا تبسم آپ کے لیے یہ جو ہے سمندر کی روانی آپ کے لیے یہ سورج کی کرنیں آپ کے لیے یہ محتاب کی چمک آپ کے لیے یہ ستاروں کی چمک آپ کے لیے آپ فرماتے ہیں جس کے لیے لولا کا لما خلق تو بچنا میرے محبوب آپ نہ ہوتے میں زمین آسمان کے نظام کو نہ بنایا ہوتا جس کے لیے زمین آسمان کے نظام کو بنا بنایا گیا جس کے لیے عرش کرسی کو بنایا گیا جس کے لیے زمین کو کو بچھونا بنایا بنایا گیا گیا آسمان عرش جس کے لیے فرشتوں کو قادم بنایا گیا جو چاہتا عہد کا پہاڑ سونا بنا کر قدموں کے کے اندر ڈال دیا جاتا جس حرم کے اندر کائنات کی قیمتی عورتوں کو دے دیا گیا اور جس کے صحابہ کے اندر کائنات کی قیمتی خلائق کو اور مخلوق کو اور انسانوں کو اطفیا کو اللہ نے صحابہ بنا کر دیا اور جس کے دل کو پانی کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور جس کے لیے حور و منائی رش کرتے ہیں جس کے غلامی میں آنے کے لیے وہ بھی کوئی چیز مانگتا ہے وہ بھی کوئی چیز مانگتا ہے آقا کیا آپ نے نماز کو مانگا تھا آپ نے حج کو مانگا تھا آپ نے عمرے کو مانگا تھا آپ نے تلاوت کو مانگا تھا آپ نے تحجد کو مانگا تھا آپ نے ذکر کو مانگا تھا آپ نے جنت کو مانگا تھا لدک تو انختلفی سبیر اللہ سننا اختل سننا اہیا سننا اختل سننا ہویا سننا سننا ہویا آقا دنیا آپ کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں فرمایا میرا جی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کروں پھر اللہ مجھے اس دنیا کے اندر بھیجے پھر میں جامع شہادت نوش کروں آقا ایسی بھی کیا لذت ایسا بھی کیا مزہ کہ ساری دنیا سارے پیغمبر آپ کے مختدی سارے اولیاء اختاب آپ کے قدموں تلے کے منائی آپ کے قادم آپ کے جو ہے نوکر آسمان کے حاملان عرش فرشتے آپ کی سراخانی کرنے والے آپ کی تعریف کرنے والے کیا چیز ہے شہادت میں کیا چیز ہے جان شہادت کی لذت آخا نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان شہید ہوتا ہے اور جامع شہادت کو نوش کرتا ہے ارے دنیا کا انسان تو انسان زمین کی مخلوق تو مخلوق اور سمندر کی مخلوق تو مخلوق آسمان کے فرشتے اس شہید کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے جنتی دلہا آ میں تیری روح لے جاؤں گا جنت کی حوریں زمین پر آتی ہیں اور کہتی ہے اے جنتی دلہا میں پہلے آئی ہوں مجھے دلہن بنا لے عام مسلمان کو ایک دلہن تو بہتر دلہنے جانے شہادت کے نوش کھونے کے بعد جنت کی ہورے اس کے قدمت آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جنت کی ہورو تم نے میرے شہید کو پیدا نہیں کیا اے آسمان کے فرشتوں تم نے اسے پیدا نہیں کیا پیدا کرنے والا میں اور اس کی روح میری آج میں اپنے ہاتھوں میں اس کی روح کو دلہا کی طرح سجا کر عرش کے پاس لے جاؤں گا نے وہ شہادت کی لذت بیان کی وہ شہادت کا مزہ بیان کیا ہم زلیل دنیا میں رہتے ہیں رات میں رنڈیوں کا گانا دوپہر کے اندر کرکٹ میچ بازار میں جاؤ سو لے کر دے کر ماؤں کا بلاکار ٹرافک کے اندر گاڑی رکی دائیں دیکھا ایک ننگی عورت سینا ابھرا ہوا بائیں دیکھا ایک عورت جو اپنی انڈر ویئر کو نکال رہی ہے اور کسی زانی کو دعوت دے رہی ہے جگہ جگہ زنا کے فتنے آنکھ کا زنا اتنا خطرناک اتنا خطرناک اب تک کے تجربے سے غالب ہوا ہے ہم مستقل ایک عنوان بنائیں گے اگلی جمعہ کہ اس کے بغیر آدمی ولی ہی نہیں ہو سکتا نمازی نمازی نہیں بن سکتا روزے دار روزے دار نہیں بن سکتا اس آم کے زنا کے ماحول میں گھر گھر فلم کا اڈا گھر گھر تھیٹر بنا ہوا ہے کیا نمازی کیا بے نمازی کیا حاجی کیا پاجی ہر گھر کے اندر ننگا ڈیاس ہے اس ماحول کے اندر ہمیں معلوم نہیں ہمیں معلوم نہیں اللہ کے راستے کے مرنے میں کیا لذت ملتی ہے کیا لطف آتا ہے مکہ مکرمہ سے ایک شیخ مکہ مکرمہ میں کیا بات کی کمی تھی اللہ کا حرم نہیں تھا عمرہ نہیں کر سکتے تھے حج نہیں کر سکتے تھے طواف نہیں کر سکتے تھے صحیح نہیں کر سکتے تھے اللہ کچھ نہ کرے اللہ کے حرم کو دیکھ لے اللہ کے کعبے کو دیکھ لے دس لے کیا مل جائیں گی کچھ نہ کرے زمزم پی لے آخا نے فرمایا ماؤ زمزم علی ما شوری والا کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ اس کا مقصد پورا کرتا ہے اور زمزم کا پانی جنت کے نہروں سے زیادہ قیمتی ہے اتنی بڑی نعمت لیکن مکہ مکرمہ سے نکل کر آج جو جماعتیں آج جو تنظیمیں آج جو ادارے اپنے کام کو جہاد سے تعبیر کرتے ہیں شہادت سے تعبیر کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ بات آ جائے مدرسے ضرور کھولیں خانقاہ ضرور کھولیں دعوت و تبلیغ کا فریضہ ضرور انجام دیں لیکن مسجد زرار کی طرح مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک اور مسجد نہ بنائیں یہ کائنات کی بدترین مسجد ہے مسجد تھی قبلہ رخ تھی مسلح تھا ممبر تھا محراب تھا لیکن میرے اللہ نے کہا کائنات کی سب سے بدترین مسجد ہے اس لیے کہ مسجد کے مقابلے میں انہوں نے مسجد کو بنایا مسجد نبوی کا انکار نہیں کیا تھا ابراہ نے اپنے یمن کے علاقے کے اندر ایک کعبہ بنایا تھا کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنایا اللہ کے عذاب کا شکار ہوا اور منافقوں نے اسلام مسلمان دشمنوں نے مدین طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد زرار بنائی مسجد کو مانتے تھے لیکن مقابلے میں مسجد بنائی جہاد کو مانتے تھے تبلیغ کو لے آئے جہاد کو مانتے تھے مدرسے کو لے آئے جہاد کو مانتے تھے خانخواہ کو لے آئے جہاد کو مانتے تھے تقریر تحریر کو لے آئے ہر کام کو جہاد کہنے لگے انجام ابراہ کا ہوگا انجام مسجد زرار کا ہوگا ضرور چھ نمبر نمبر نمبر کہو کہو سولہ ضرور خانخواہوں کے اندر جا کر وقت بتاؤ ضرور مدارس کی امداد کرو چندہ کرو لیکن یو اللہ فرق نہ حضرت حمزہ کے نقشے کو مت بھلاؤ حضرت حسین کے خاکے کو مت بھلاؤ کربلا کی تاریخ کو مت بھلاؤ بدر کی تاریخ کو مت بھلاؤ ہنین کی تاریخ کو مت بھلاؤ تبوک کی تاریخ کو مت بھلاؤ جو روح کے نیپکن دینے کے وقت اور جو روح بچوں کے حدیث دیتے وقت جو روح کو نیپکن دینے اور بچوں کے حدیث دینے کو بھی جہاد سے تعبیر کرو گے جہاد جہاد ہے شہادت شہادت ہے کیا کمی تھی بہران بدر کے اندر آخا ہے ریاض الجنہ تھا مسجد نبوی تھی سفا کا چبوترا تھا خان خواہ تھا سب کچھ تھا لیکن چھوڑ کر بدر میں آنے کی کیا ضرورت تھی مت بدنام کرو جہاد کو مت بدنام کرو شہادت کو تمہارے بدنام کرنے سے یہود و نصارہ کے حوصلے بڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ارے تم ہی تو لوگ کہتے ہو مدرسہ بھی جہاد ہے اور تم ہی لوگ کہتے ہو کامخا جہاد ہے تم ہی لوگ کہتے ہو مسجد میں تقریر کرنا جہاد ہے تو یہ اسامہ کر کیا رہا ہے یہ ملا عمر کر کیا رہا ہے اور اس نے دنیا کے اندر ایک نقشہ اور ایک جو ہے اس نے ایک تاثر دے دیا کہ ورلڈ جو ہے یہ وانٹڈ یہ مطلوب دنیا کا مطلوب ترین دہشت گرد ہے یہ تمہاری میری وجہ سے کاہلی کرنے کی وجہ سے وہ پوچھتے ہیں کہ تم جہاد کی بات کرتے ہو ان کے چہروں پر سنت نہیں ہے تم کہتے ہو جہاد کی بات کرتے ہو ان کے لباس یہود و نسارا کے ہیں تم کہتے ہو جہاد کی بات کرتے ہو ان کے گھروں میں جو ہے تھیٹر بنا ہوا ہے اور ان کے گھروں کے اندر ننگا ناچ چل رہا ہے تم جہاد کی بات کرتے ہو یا اپنے ماؤں کا بلاکار کرتے ہیں تم جہاد کی بات کرتے ہو یا اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے لہو کو داخل کرتے ہیں تم نہیں جانتے مسلمانوں تم نہیں جانتے مکہ مکرمہ کا وہ شیخ افغانستان کے جہاد میں حصہ لیا بالکل سچا واقعہ کوئی فلم کی اسٹوری نہیں اور کوئی افسانہ نہیں اور کوئی ڈرامہ اور ناٹک نہیں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے آپ نے ایک آیت بار بار سنی ہوگی الخبیسات الخبی سینا و الخبی سون والطیبون و و یہ جو گندا آدمی ہوتا ہے وہ گندی خبروں پر ایمان لاتا ہے آج مسلمان میڈیا پر ایمان لے کر آ گیا مسلمان زی نیوز پر اسٹار نیوز پر آج تک پر ایمان لے کر آ گیا قرآن چودہ سو سال سے ایک بات کہہ رہا ہے حدیث چودہ سو سال سے ایک بات کہہ رہی ہے دس سے مس نہیں دیکھا بھی نیوز بالکل فوٹو دکھایا یہ کیا وہ کیا سب سے پہلی بات یہ ہے اٹھارہ سو ستانوے میں کئی ایک صدی ڈیڑھ صدی پہلے ان یہود و نسارا نے نیوزی لینڈ کے اندر ایک میٹنگ کی اور اس کے اندر ایجنڈا انہوں نے پاس کیا کہ دنیا کے اندر آسانی جنگ ایک جنگ جسموں کی ہوتی ہے کہ میدان کے اندر دو دشمنوں کی جماعتیں آتی ہیں یہ اور بی ہندوستان پاکستان ہندوستان برطانیہ ایک جسموں کی جنگ ہوتی ہے اور ایک جنگ ذہنوں کی ہوتی ہے ایک صدی ڈیڑھ صدی پہلے ان یہود و نصارہ نے نیوزی لینڈ کے اندر سارے دنیا کے یہود و نصارہ کو جمع کر کر ایک میٹنگ کی اور ایک ایجنڈا پاس کیا کہ میڈیا کے سرکش گھوڑے کی کمان آج سے ہمارے ہاتھ میں ہوگی ہم جو چاہیں گے ہم وہ کہیں گے ہم اسلام کو دہشت گرد کہیں تو لوگ دہشت گرد سمجھنے لگیں گے ہم پگڑی اور داڑھی کو ٹیریزم کی اور دہشت گردی کی نشانی کہیں تو لوگ اس کو مان لیں گے ہم گھٹیا صابن کو اچھا بتائیں ہم لوکل کریم کو جس سے چہرے الٹ جاتے ہیں اور اسکن خراب ہو جاتی ہے ہم چاند سے اس ملانے کا ذریعہ بتائیں تو لوگ مان لیں اسی وقت سے انہوں نے عمل کر دیا یہ پی اور اے ایف پی یہ پورے دنیا کے نیوز ایجنسیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے جو پوری دنیا کو نیوز سپلائی کرتا ہے ان دونوں یہ پی اور یہ پی ان دونوں اداروں کے جو مالک ہیں یہود اور نصارہ جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں کسی کو زندہ کسی کو مردہ اور کسی کو دہشت گرد آج یہی ہو رہا ہے انہوں نے ایک فارمولے کو اپنایا ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کسان جنگل کے اندر جا رہا تھا اور اپنی دو بکریوں کو چرا کر اپنی جھوپڑی میں اور اپنے مسکن میں ٹھکانے میں واپس لے جا رہا تھا کچھ لوگ گئے ان کو اس کسان سے چھیننے کی ہمت نہیں ہوئی یہ بکریاں اور ان کو بکریوں کی ضرورت تھی انہوں نے منصوبہ بنایا یہ بڑا طاقتور کسان ہے ہم مقابلے میں ہار جائیں گے حالانکہ تھے تین آدمی لیکن کسان سے مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی انہوں نے میٹنگ کی کہ ہم میڈیا کا ہتھیار اپنا میڈیا کا پروٹوکول پر عمل کریں گے ایک آدمی نے ایک درخت کے نیچے اس سے کہا بابا کہاں جا رہے ہو کہا میں اپنے گھر جا رہا ہوں کہا کہاں سے کہا بکریوں کو چرا کر کہنے لگا بکریاں کہاں ہیں یہ دیکھو رسی میں ایک کا کہا مارا آہا یہ بکریا یہ تو کتے کے پلے ہیں کتے ہیں میں کہا کوئی دیوانہ ہوگا آگے بڑھا اور دوسرا وہ آدمی جو اس گروپ کا آدمی تھا وہ کہنے لگا بابا السلام علیکم وعلیکم السلام یہ کیا بابا شکاری کتے ہیں نارمل کتے ہیں اس نے کہا یا اللہ پہلے آدمی نے بھی اس کو کتا بتایا نہ یہ بکری <laughs> دیکھو یہ تو کتوں کو بکریاں بتا رہا ہے اور تیسرے آدمی کے پاس جب گزرا کچھ فاصلے پر ایک آدھ کلو میٹر کے بعد کہا کہ بابا یہ کتا فروخت کرو گے کتنے میں بیچو گے کتا بڑا حسین ہے خوبصورت ہے اب یہ کیا وہ کیا رسا چھوڑ کر جو بھاگا تو پھر اپنی جھوپڑی کی طرف چلا گیا یہ ہوتا ہے میڈیا ایک جھوٹ کو بڑی طاقت کے ساتھ ایک جھوٹ کو بڑی قوت کے ساتھ ایسے کہا جاتا ہے کہ اس جھوٹ کا جھٹلانا مشکل ہو جاتا ہے کتنے مسلمانوں نے اخبار کے اندر آرٹیکل لکھے کہ دنیا کا جو ہے مطلوب دہشت گرد اگر کوئی ہے اسامہ ہے جس نے افغانستان کے اندر ایک جنگ کو چھیڑ دیا عراق کے اندر فلسطین کے اندر یہ میڈیا کے زہر خوردہ انسان ہیں میڈیا کا زہر انہوں نے چاٹ لیا ہے میڈیا کا جادو ان پر ہو گیا ہے انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ آج ایئرپورٹوں کے اندر ہوائی اڈوں کے اندر اگر سیکورٹی نظام ہے داڑھی والا امامے والا جاتا ہے الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ سب اسامہ کی کرامت ہے تیس لاکھ انسانوں نے جامع شہادت نوش کر لیا یہ سب اسامہ کی برکت ہے فلسطین کے اندر تباہی لبنان کے اندر تباہی اب لیبیا کے اندر اور اسلامی ممالک کی آفت یہ اس لیے ہوا یہ اس لیے ہوا کہ اس ظالم یہود و نصارہ کے میڈیا نے یہ جھوٹ کو اتنی قوت کے ساتھ بولا اتنی قوت کے ساتھ بولا ہمارے ہزاروں کالجوں میں رہنے والے ہمارے ہزاروں سرکاری کتے آج حضرت اسامہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں اسامہ دہشت گرد ارے ترے کے الفاظ گرے ہوئے الفاظ اس نے وہ کام کیا اس نے وہ کام کیا اس نے وہ کام کیا اللہ اگر اختیار ہوتا ہماری حیات ان کو لگا دیتے ہماری زندگیاں لگا دیتے ہماری آل اولاد لگا دیتے وقت کے پھرو ایک بیوی کو قابو میں جو نہیں کر سکا ایک اولاد سے یہود و نصارہ کے لباس نہیں نکال سکا چار دیواری کے اندر اسلام کے پرچم کو جو نہیں لہرا سکا اپنے محلے کے اندر اذان پر جو عمل نہ کرا سکا آج وہ حضرت ملا عمر حضرت اسامہ کو گالیاں دیتا ہے کہ وہ اسامہ جس نے اپنی مال و دولت کو اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیا جس نے جہاد فی سبھی اللہ کی لذت کو پایا جس نے شہادت کے مزے پانے کی کوششیں کی اور جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے کے اندر لگا دی آج یہ میڈیا کا جادو ان لوگوں پر یہ اثر کر گیا کہ میڈیا کی بولی بولنے لگے اگر کوئی آپ کے سامنے حضرت اسامہ کے بارے میں حضرت ملا عمر کے بارے میں ہمارے مجاہدین کے بارے میں ہمارے فدائی ہم کے بارے میں برے الفاظ بولے طالبان کے بارے میں سمجھ لو یہ ملا سے دوڑ ہے دور ہے مولوی سے دور ہے مدرسے سے دور ہے مسجد سے دور ہے یہ چار مینوں سے دور ہے مسجد کے نیند سے دور ہے مدرسے کے نیند سے دور ہے ملا کی نیند سے دور ہے اور مدرسے کی نیند سے دور ہے چار مینوں سے دور ہے تبھی یہ دنیا کی بولی بول رہا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے کانوں سے بات سن کر یقین کرے گا آنکھوں سے پرکھنے کی کوشش نہیں کرے گا اور آنکھوں سے وہ حقیقت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا اس میڈیا کی بری خبر کے بارے میں آخا نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ کانوں سے سنی ہوئی خبریں جھوٹی ہو سکتی ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی قاضی کو اختیار نہیں ہے کہ مقدمے کے ایک طرفے کو سن کر فیصلہ دے دے آپ یہ وقت کا فروغ یہ وقت کا شداد یہ وقت کا حامان یہ وقت کا نمرود میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم نمرود کو ننگڑے مچھر کی ضرورت ہوئی مارنے کے لیے میرے اللہ کی قسم فرعون کو سمندر میں فرق کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی آج دیکھ رہے ہیں اس امریکہ پر کیسے طوفان دبا ہے آج دیکھ رہے ہیں کیسے لاش اور تابو دنیا کے ملکوں سے نکل کر آج امریکہ کو واپس جا رہے ہیں ابھی گل محمد پائلٹ نے کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر ان کے بارہ افسران کو اور ایک امریکی کو گولیوں سے پھوٹ دیا ابھی حال کے اندر امریکہ کے علاقے میں طوفان نے کھمبے پھیر دیے مکانوں کو اکھاڑ دیا اور یہ کار کی طرح اور ان کی سواریاں اور ان کے گھریلو ساز و سامان ماچس کی کی طرح پانی کے اندر بہنے لگے کہاں گئی سائنس کہاں گئی ٹیکنالوجی ارے اس نبروت کو لنگڑے مچھر کی ضرورت تھی اس کو ایک دریا کی ضرورت تھی میرا اللہ آج سیلاب لا کر طوفان لا کر آج زلزلے لا کر آج وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فائنانشیل فقرا ہندوستان سے زیادہ آج جو ہے امریکہ کے اندر ہیں مالی حالت کمزور ہے خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے برباد ہو چکا ہے باپ جاتا ہے آنے تک بیٹی کی عصمت کی کوئی گارنٹی نہیں شوہر جاتا ہے آنے تک بیوی کی آبرو کی کوئی ضمانت نہیں اولاد جاتی ہے آنے تک ماں کی آبرو کی کوئی ضمانت نہیں کالجوں کے اندر اور جو ہے ابتدائی اسکولوں کے اندر ایل کے جی یو کے جی بیبی سٹنگ نرسری کے اندر فارم فل اپ کرا جاتا ہے اور جب ہیڈ ماسٹر پوچھتا ہے کہ تمہاری ماں کا نام کیا ہے تمہارا آتا کیا ہے پتا کیا ہے ٹیلی فون نمبر کیا ہے اور لیکن جب وہ کہتا ہے تمہارا باپ کون ہے میرے اللہ کی قسم ستانوے فیصد امریکی کتے اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے اس لیے کہ ان کا کوئی اپنا باپ نہیں ہے ان کی عورتیں ہزاروں بستروں کی زینت بن رہی ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدماشی امریکہ کے اندر ہوتی ہے لیکن کسی اسلامی ملک کے اندر کسی کی بیوی بھاگ جاتی ہے کسی مسلمان خاندان کے اندر کوئی تفریقہ ہو جاتا ہے دارلوم دیون کوئی فتوا شادی کرتا ہے تو میڈیا آنکھوں پر اٹھا لیتا ہے آئے دن بینک کی ڈکیتی آئے دن عزت و آبرو کو لوٹنا آئے دن کتے چرا کر کر عورتیں ان سے بدکاری کرانا یہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہے برباد ہو چکا ہے ان کو جلن ہے ان کو حسد ہے کہ مسلمان عورت بے پردہ کیوں نہیں پھرتی ان کو حسد ہے ان کی عورتیں آبرو کیوں نہیں لوٹاتی ان کو حسد ہے یہ امن اور چین کی سانس کیوں دے رہے ہیں ان کو حسد ہے اللہ کا قرآن ان کے پاس کیوں ہے ان کو حسد ہے ایک پیغمبر کے ماننے والے کیوں ہیں اس لیے آج یہ اسلام مسلمانوں کے دشمن ہے اس لیے انہوں نے گوانتا نامہ بے کی جیل انہوں نے ابو غریب کی جیل کو انہوں نے قائم کیا ہے اور جب اسامہ جیسا مجاہد اور ملا عمر جیسا مجاہد نکلتا ہے میدان عمل کے اندر اور ان کے چھکے چھڑاتا ہے اور ان کو شکست کے دہانے لگاتا ہے تو پھر یہ جو ہے بابیلا مچاتے ہیں یہ دہشت گرد ہے یہ سب میڈیا کی جادوگری ہے حضرت حذیفہ کی روایت کہ تم دو طرفہ بات سنے بغیر ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہ کرنا یہ کتنی بڑی دہشت گردی ہے کہ ایک ملک کے حدود پرواز کے اندر اپنی پروازیں لے جا کر نہتے آدمیوں پر حملہ کرنا اور یہ کتنی بڑی دہشت گردی ہے کہ مقدمہ چلائے بغیر حضرت اسامہ کو دنیا کی کسی عدالت کے اندر مقدمہ نہیں چلایا گیا ان کو کسی نے ملزم نہیں کہا ان کو کسی نے مجرم نہیں کہا افغانستان سے جب مطالبہ کیا گیا اسامہ کو دے دو حضرت ملا عمر نے فرمایا ہم اسلامی ملک کے حوالے کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اسے پھانسی چڑھانا ہو ملا عمر اپنے ہاتھوں سے اسامہ کو پھانسی پر چڑھائے گا اور قتل کر رہا ہے اپنے نیام سے تلوار نکال کر قتل کرے گا لیکن یہ انصاف کو عدل کو کیا ماننے والے تھے ایک سازش رکھی تھی نائن الیون کی کہ جس وقت گیارہ ہزار یہودی چھٹی پر گئے ہوئے تھے اور اسرائیل کا وزیر اعظم گپتا اپنے دورے کو منسوخ کر دیا تھا اور وہاں کے ٹیکنیکل ماہرین اور وہاں کے بند اسکاٹ کے ماہرین نے کہا کے ہوائی جہاز کے لگنے سے پہلے نیچے سے بلاسٹ ہوا ایک منصوبہ بند سازش کر کر حضرت اسامہ پر یہ الزام بھر کر اسلامی ممالک پر انہوں نے حملہ کرنے کی سازش کی یہ اللہ جزائے خیر دے درجات بلند کرے انہوں نے اپنے آل اولاد کو انہوں نے سعودی شہریت کو مکے کی خامت کو مدینہ طیبہ کے قیام کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کے اندر نکل گئے اور وہ دان کٹے کیے وہ دان کٹے کیے کہ امریکہ اب میرے اور آپ کی قیمت کیا ہے میں مر جاؤں آپ مر جائیں کیا قیمت ہے کیا ویلو ہے اللہ کے راستے میں جامع شہادت پیش کرنے والے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اللہ کے راستے کے اندر اللہ قیمت اللہ کرنے والے ان کی سروں پر کیا قیمت رکھی گئی ہے ان کی ویلو اللہ کیا لگائے گا فرشتے کیا لگائیں گے محدث اور مفسر کیا لگائے گا امریکہ کے وائٹ ہاؤس کا کالا کتا اس کے اوپر کروڑوں ڈالر انعام رکھا تھا اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانے والے کی دنیا میں کتنے کروڑوں ڈالر قیمت ہے دس سال تک جو سائنس و ٹیکنالوجی کے دعوے کرتا تھا آسمان کے سیٹلائٹ سے ہاتھ <coughs> چھان مارتا تھا موت کئی مرتبہ حضرت اسامہ کے سامنے سے گزری توڑا بوڑا کے پہاڑوں کے سامنے اس نے بم ڈالا بم ناکام ہو گیا افغانستان کے گھر کے اندر حضرت قیام پذیر تھے بم ڈالا بم ناکام ہو گیا آج مسلمان یہ سمجھتا ہے مسلمانوں ہم نے جب عنوان دیا حضرت اسامہ سو فیصد باحیات ہے شاید آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ جامع شہادت سے بچ گئے ہوں گے جامع شہادت سے بچتے بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے اور اگر آپ مجاہد کی سبیل اللہ نہ ہوتے آپ اگر گردوں کے عارضے میں مر جاتے آپ اگر شوگر کے مریض تھے شوگر میں مر جاتے یہ بات طے تھی کہ موت ایک سیکنڈ پہلے موت ایک سیکنڈ بعد موت دو وقت آنے والی نہیں حضرت اسامہ کا دانا پانی ختم ہو چکا تھا حضرت اسامہ کا ہوا میں حصہ ختم ہو چکا تھا حضرت اسامہ کا اس دھرتی پر قیام اور سکون اور سکونت پیغل ہونا ختم ہو چکا تھا طے تھا جانا خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر گردوں کی شکار میں مر جاتے اگر شوگر سے مر جاتے اگر سسٹروں کے سامنے مر جاتے تو ہم پر دھبا لگ جاتا اس دھبے کو قیامت تک ہم دھو نہیں سکتے حضرت کی خواہش تھی میں یہود و نصارہ کے ہاتھ نہ لگوں حضرت کی خواہش تھی میں جان شہادت نوش کروں آپ کہیں گے کہ زندہ کیسے ہیں زندہ میں نہیں کہتا میرا باپ نہیں کہتا میرا مدرسہ اور عمر مدارس کا شیخ الحدیث نہیں کہتا کلام پاک کا دوسرا پارا سورہ بخرا اور کلام پاک کا دوسرا رکو سور سیکل کا دوسرا رکو آپ کھولے ولا ٹکول ولا کلّا تشور میرے اللہ نے کہا کہ اسامہ اگر شہید ہو جاتا ہے میرے اللہ نے کہا حمزہ شہید ہو جاتے ہیں میرے اللہ نے کہا حسین شہید ہو جاتے ہیں میرے اللہ نے کہا تو اور میں جامع شہادت میں کر لیتے ہیں اس زندگی سے وہ زندگی بہتر ہے اس کو مردہ تک مت کہو اس کو مردہ تک مت کہو اسامہ زندہ ہو اسامہ کل تک ایک شخصیت کا نام تھا آج اسامہ جہاد کا نام ہو اسامہ کل بن لادن کے ایک فرد کا نام تھا آج اسامہ تحریک شہادت کا نام ہے اسامہ کل تک اپنی بیویوں کے شوہر کا ایک نام تھا آج اسامہ کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے اسلام مسلمان دشمنوں کے لیے ایک قطرے کا قطرے کا نشان ہے اسامہ کل تک تھا کامیابی تھا اس لیے کہ اس نے دشمنوں کے دان کھٹے کر دیے تھے اس نے ان کے پیر زمین سے اکھاڑ دیے تھے اسامہ زندہ تھا کامیابی کے ساتھ اسامہ گیا سرور اور شادمانی کے ساتھ اس کی دونوں چیزیں کامیاب ہیں اس لیے وہ زندہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ولا تقول فی سبیل اللہ امباد اسامہ کسی محاذ پر کام نہیں کر رہے تھے اسامہ کسی لشکر کے سپہ سالار نہیں تھے کہ ان کے چلے جانے سے وہ جو ہے سالار اور وہ لشکر واپس آ جائے وہ محاذ ناکام ہو جائے وہ مجاہدوں کے حوصلے جو ہے پست ہو جائیں اسامہ آسمان کے جہاد کے ستاروں میں ایک چمکتا ستارہ تھا اسامہ جامع شہادت کے آسمان کا روشن جو ہے چراغ تھا ایسے کئی چراغ آئے حضرت حمزہ آئے حضرت علی آئے حضرت عمر فاروق آئے حضرت حسین آئے ارے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج مسلمانوں کے جو حوصلے پست ہیں مجھے خوشی ہے مجھے خوشی ہے اس گئے گزرے زمانے کے اندر آج لوگ حضرت اسامہ کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں ان کی خبریں پوچھتے ہیں ہمارے ایک مسلم نے بتایا ایک صاحب نے حضرت کی شہادت کی قبر سن کر کھانا پینا سونا چھوڑ دیا اور ہم نے جب کہا کہ حضرت با حیات ہے تب وہ کھانے لگے یقیناً آج کے اس گئے گزرے زمانے میں کہ کافر کچھ کتے اپنے منہ کے اندر ڈوب کر مر جا یہودی یہودی اپنے پاخانے غلازت کے اندر ڈوب کر مر جا کہ تم ہزاروں سازشیں کر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف لیکن اللہ کا شکر ہے اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی ہمیں زمانہ ملا تو اسامہ اور ملا عمر کا ملا ایسے لوگ ایسے مجاہد ہم شان کر سکتے ہیں کہ اسامہ کو ہم نے دیکھا ہے ملاور کا زمانہ ہم نے پایا ہے ہم نے طالبان کا زمانہ پایا ہے انشاءاللہ اگلی نسلوں کے اندر ہم فخر کریں گے ہم شان کریں گے زمانہ کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو جائے لیکن ہمیں فخر ہے اسامہ ملا جامع شہادت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہنا کس کو ہے گندی دنیا میں مجھے بھی جانا ہے کل اسامہ سے ملیں گے کہنا بھی جانا ہے کل ملا عمر سے ملاقات ہوگی حضرت حمزہ سے ملاقات ہوگی حضرت بلال سے ملاقات ہوگی حضرت عثمان سے ملاقات ہوگی اللہ اقبال نے سچ کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے حضرت حسین جب اس دنیا میں جامع شہادت آپ نے نوش کر لیا لوگوں کو لگا اسلام کا سورج غروب ہو گیا لوگوں کو لگا اب جہاد کا نام کوئی نہیں لے گا لوگوں کو لگا اب اذانیں نہیں ہوں گی لوگوں کو لگا اب مدرسے آباد نہیں ہوں گے علامہ اقبال نے کہا قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے کہ حسین کی شہادت دشمنوں کی موت ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسامہ تیری تیری موت موت شہادت نہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ تجھے مردہ کہنے سے بھی منع کیا ہم نے قرآن سے پوچھا کہ زندہ کھاتا ہے زندہ پیتا ہے زندہ سیر و تفریح کرتا ہے قرآن نے کہا بل آیا کہ وہ زندہ ہیں بلا قلعہ تشکر لیکن تمہیں کوئی شور نہیں وہ کھاتے بھی ہیں وہ پیتے بھی ہیں وہ ایسی ایسی لذت سے آشنا ہے ایسی ایسی لذت سے آشنا ہے آج اگر کوئی یہ چاہتا کہ اسامہ بچ جاتے آج اگر کوئی چاہتا اسامہ گردوں کے مرض میں مر جاتے آج اگر کوئی چاہتا شوگر کے مرض میں مر جاتے آج اگر کوئی چاہتا کہ پہاڑ کا ٹیلا گر کر مر جاتے آج اگر کوئی چاہتا توڑا بورا کے اندر وہ غائب ہو جاتے اور جانور ان کی لاش کھا لیتے یہ حضرت اسامہ سے محبت نہیں محبت یہ کہ فخر ہے کہ جیا تو شیر کی طرح سلام اے شیر اسلام سلام تجھ پر آئے شیر اسلام سلام تیری آل اولاد پر سلام تیری اہل خواتین پر دیکھو عربی کا ایک محلہ ہے یترشہ ہو فی برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی دھلکتی ہے آپ چولہے پر دودھ رکھے تو سالن نہیں ابلے گا دودھ ہی ابلے گا آپ چولہے کے اوپر چائے رکھے تو آپ دودھ نہیں ابلے گا چائے ابلے گی ایک کمی میں بزدل چوہوں کی نسل اور بزدل کی اولاد منافق اور جہاد کبھی ایک نہیں ہو سکتے ایک نہیں ہو سکتے ایمان اور طاقت ایک دوسرے کا نام ہے ایمان اور شہادت کی طلب ایک دوسرے کا نام ہے کیا کہا اسامہ آئے موت سے ڈر گیا عورت کو ڈھال بنا لیا تاریخ اور معتبر ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ بیوی اپنے پلنگ سے اٹھ کر آ کر اس نے اپنے سینے کو پیش کر دیا اپنے جسم کو پیش کر دیا اس مجاہد کی دنیا کو ضرورت ہے اسلام کو ضرورت ہے اے یہودی پلے کتے اگر گولی چلا تو میرا سینا حاضر ہے یہ اسلام کی بہادری تھی کہ ان یہودی کتوں کے گنوں کی گنگنا ہٹ کے سامنے ایک سے نازک اپنی بیگم اس نے اپنی جان کو نچھاور کر دیا لیکن ان کے دلوں میں بز دلانا پن ان کے دلوں میں کمینا پن ان کے دلوں کے اندر اگر یہ ہوتے تو وہی کام کرتے جو انہوں نے اخبار کے اندر پیش کیا میڈیا کے اندر پیش کیا کہ اسامہ بہت سے ڈر گیا اسامہ اپنی بیوی کو عورت کو وہ کوئی ہجڑا کتا کرتا ہوگا جامعہ حسا کے بارے میں قاضی عبد الرشید رحمت اللہ علیہ جس نے مشرف کی کوچ کے دان کھٹے کر دیے اور جس کے کفن کے اندر جنت کی مستور کی خوشبو آ رہی تھی اور جس کے جسم کے خون کے فواروں میں جنت کی بہتی نہروں کی لذت تھی اور دشمنان فوجی جب جنازہ پڑ رہے تھے خون کو لے لے کر اپنے کپڑوں پر ملنے لگے اور کسی نے وسیعت کی میری موت کے بعد اس خون سے رنگا کپڑا میرے کفن کے اندر داخل کر دیا جائے غازی عبد الرشید کے اس شہادت کے لہو کے سطح میں خدا میری مغفرت کر دے گا مزے وہ پاتے ہیں جرو کا غلام مزہ پاتا ہے دولت کا پجاری دکان کا پجاری جماعت کا پجاری نسلک کا پجاری تجھے کیا مزہ تجھے کیا مزہ پوچھ مزہ حضرت اسامہ کو پوچھ مزہ حضرت حنزلہ کو پوچھ مزہ حضرت مقدار کو پوچھ مزہ حضرت سلوا ابن اقبا کو بوڑھا بوڑھا ابو بجانا کو پوچھ سنا ماد اور موبس نندے منڈے بچوں کو پوچھ ارے دنیا کے کتے کیا رکھا ہے اس دنیا میں دھوکہ فریب بدامنی قتل غارت گری خون خرابہ ریمت چغلی حسد کینا میرے رب نے بنانے کے بعد ایک مرتبہ نگاہ رحمت سے نہیں دیکھا میرے رب نے کہا بنانے والے نے کہ یہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے میرے آقا نے ایک سڑی ہوئی مردہ ناش بکری کو دیکھ کر پہاڑ پر بایا کہ یہ دنیا سے بہتر ہے سڑی ہوئی بکری ایسی دنیا کے پیچھے آپ نے سمجھا کہ حضرت جو ہے بچ گئے ارے بچنا لانت تھا حضرت نے جامع شہادت نوش کیا حضرت نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کو سینے سے لگایا زندہ تھے تو کامیاب گئے تو کامیاب اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ موت دو مرتبہ نہیں آتی موت آگے پیچھے نہیں آتی میں تو ان امریکی کتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر تم نہ آتے موت تو اٹل تھی ملک الموت ان کو گردوں کی بیماری میں لے لیتا ان کو شوگر کی بیماری میں لے لیتا امریکو کمانڈوز کتوں تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے اسامہ کو شہادت کا جام پلا دیا شہادت کی لذت تم نے دے دی تم نہیں جانتے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ مولانا مظہر صاحب دانت کی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں تھے اور اس کے بعد کسی طریقے سے بچ گئے شہید نہیں ہوئے اور ہمیشہ اس جنگ میں شامل ہونے کے بعد اپنی جیب سے نیچے کے ہوٹ کو چاٹا کرتے ایسا چاٹا کرتے تھے کسی نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے ارے تجھ پر سلام اے شیر اسلام تجھ پر اللہ کی رحمت ہے تو دشمن کے لیے خطرے کا نشان ڈر کا نشان تیرے لیے دس سال تک کا چھانتے رہے تیرے لیے زمین آسمان کو ایک کر دیا تیرے لیے بش کی حکومت دو مرتبہ غرق ہو گئی تیرے لیے اربوں خربوں ڈالر اور اربوں خربوں پیٹرول ضائع کر دیا اے شیر اسلام سلام تجھ پر سلام کیا کیا ہم نے گلی کا کتا نہیں ڈرتا کاؤنسلر ہم سے نہیں کامتا ہم جا کر ایجنڈا دے ہماری بیٹی کو بچا لو ہماری عورت کو بچا لو ہمارے گلی میں تار ڈال دو ہمیں پانی کی سہولت کر دو ہمیں پولیس والے ستا رہے ہیں پوری دنیا کو تر بھی ادو اللہ و کم کا نمونہ بنا ہوا تھا مظہر نانو کی رحمت اللہ علیہ پوچھا حضرت کیا ہوں چاٹتے ہیں فرمانے لگے ہندوستان کی جنگ آزادی میں میں جب شریک ہوا جنت کی ہور ہے مجھے ہاتھ میں جنت کا پیالہ لے کر جنت کی بہتی نہر کا شہد لے کر بہتی نہر کی شربت لے کر آئے ایک ہور نے میرے ہون پر وہ جام لگا دیا دوسری ہور نے اس کو چھین لیا نانا اب دلہا بننے والوں میں اس کا نام نہیں ہے وہ پیالہ جو لگا اللہ کی قسم وہ مزہ آ رہا ہے وہ مزہ آ رہا ہے کہ جیب اس ہونٹ پر لگاتا ہوں تو جنت کے مزے مجھے آتے ہیں اے شہید تو پیالے پینے والا اے شہید تیری شہادت کی لذت جنت کی زنجبیل سے بڑھ کر جنت کی نہروں سے بڑھ کر جنت کی حوروں سے بڑھ کر جنت کے حوروں سلمان سے بڑھ کر جنت کے رضوان سے بڑھ کر اللہ کے عرش کے سائے سے بڑھ کر اگر پوچھا جاتا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تمہیں مل گیا سب کہیں گے مل گیا شہید کہے گا نہ ایک چیز نہیں ملی اللہ کہیں گے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہور مل گئی غلمان مل گئے نہریں مل گئی تجھے کیا نہیں ملا وہ کہتے ہیں کہ شہادت کی لذت نہیں ملی اے خدا مجھے دنیا میں بھیج میں قتال کر کر شہادت کی لذت پاؤں گا وہ عرب کا شیخ افغانستان کے اندر آیا گولا لگا پھٹ گیا انگلی کاٹی کہا کہ پھر پہنچا کاٹا پنڈی کاٹی گڑگا کاٹا کمر تک کاٹا دوسرا پیر کاٹا ایک ہاتھ کاٹا جو ہے بھیڑ نرس سسٹر سامنے عیسائی کرسچن ڈاکٹر سامنے پیشاب کی پوٹلی لگی ہوئی پاخانے کی تھیلی لگی ہوئی کافی اور چمار کا خون گلو چڑھاتے ہوئے اور ننڈا پھاڑ کر گنجی ڈالتے ہوئے زندگی چاہیے ہاں زندگی چاہیے اور جینا چاہتا ہوں اس طرح ہی دنیا اللہ کا عذاب ہے اللہ کا عذاب ہے تم نے نہیں جانا اور جب وہ شہید ہو گیا اور اس کے جسم پر دم لگ گیا کہا کہ جلدی آؤ میرے دوستوں جلدی آؤ میرے دوستوں سارے دوست آ گئے اور اس کے بعد اس نے کہا میں دعا کروں گا تم آمین کہنا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ اے اللہ اس شہادت کے پانے میں جو تم نے مجھے نعمتیں دی جو لذتیں دی مولا یہ بھی تیرے بندے ہیں میرے دوست ہیں ان کو بھی یہ نعمتیں دے دینا اور ان کو بھی ان لذتوں سے مالا مال کر دینا سب آمین کہا کلی میں طیبہ پڑے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے کچھ نہیں ہوتا آئے اسلام کسی شہید کا محتاج نہیں ہے اسلام تیرے میرے خون کا محتاج نہیں لیکن یہ تیری میری سعادت کچھ نصیبی کہ اللہ تیرے میرے گندے خون کو اسلام کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ تیری میری سعادت اس گندی زبان کو اللہ اپنے ذکر کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ تیری میری خوش نصیبی اس پیشانی کو اپنے در پر جھکا رہا ہے ورنہ لاکھوں کروڑوں پیشانیاں ہیں جو غیروں کے در پر جھکا کرتی ہیں مسلمانوں حوصلہ پست ہونے کرنے کی ضرورت نہیں ایک اسامہ گئے اللہ گلی گلی اسامہ کو پیدا کرے گا ایک حسین گئے اللہ نے گلی گلی حسین کو پیدا کیا ایک حمزہ گئے اللہ نے گلی گلی حمزہ کو پیدا کیا کیا حضرت حمزہ کے جانے کے بعد مسجد ویران ہو گئی حضرت حسین کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق کے جانے کے بعد کیا اسلام کا جھنڈا ترنگا اسلام کا جھنڈا نیچا ہو گیا اسلام تیرے میرے جھنڈے کا محتاج نہیں بلکہ ہمیں بہت پہلے یہ تربیت دے دی گئی بہت پہلے یہ تربیت دے دی گئی کہ تم اگر مجاہد بھی سبھی ہو ہر قسم کے صدموں کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو جنگ اہد کا مارکا بڑے زوروں پر چل رہا ہے کافروں کا ہزاروں کا لشکر پورے قوت کے ساتھ حملہ آور ہے مسلمانوں کی جماعت پر اللہ قربان جائے آقا کی فراست ایمانی پر مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت غریبوں کی جماعت اس کو ایسے انداز سے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ایسے ان کو ٹھکانے پر لگایا کافروں کے حوصلے پست ہو گئے وہاں ایک پہاڑی پر پیچھے سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا حضرت جبیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر آخا نے ایک لشکر کو وہاں پر لگا دیا اور آخا نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ آسمان کے پرندے ہمارے جسموں کے گوشت کو لوٹ رہے ہیں تب بھی اس وادی کو نہ چھوڑنا صحابہ کرام حفاظت پر لگ گئے اور آخا کی اس حسن تدبیر سے آخا کی اس فراست ایمانی سے اللہ اکبر کافروں میں وہ دم مچا اور وہ ہلچل مچی کافروں کی وہ عورتیں جو دب بجا کر بین بجا کر ان کے جو ہے لڑنے والوں کے فوجیوں کے حوصلے بلند کر رہے تھے عورتیں میدان جنگ میں آ کر لڑنے والوں کے حوصلے کیا تو مرد بانا نہیں کیا تو ہجڑا کیا اگر تو آئے گا میں تجھے گھر میں نہیں جماتی اگر تو آئے گا میری اولاد ایسے دب بجا بجا کر بیان بجا بجا کر ان کے حوصلوں کو بلند کیا کرتے تھے آخا کی حسن تدبیر سے وہ عورتیں اپنے دف کو پھینک کر بیان بازے کو پھینک کر اپنے کپڑوں کو نیچے سے پنڈلیوں تک اٹھا کر وہ دوڑنے لگی اب وہ دوڑنے لگی تو پھر کفار جو لڑ رہے تھے وہ اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر بھاگنے لگے جب ساز و سامان تھا تو دیکھا حضرات صاحب کرم مان غنیمت کو حاصل کرنے لگے حضرت جبیر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لشکر نے دیکھا کہ یہاں اب جنگ فتح ہو چکی ہے اب مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں صحابہ کی جماعت میں دو طبقے ہو گئے حضرت جبیر ابن عبداللہ گیارہ ساتھیوں کے ساتھ اپنے موقف پر قائم تھے کہ آخا نے ہم سے کہا کہ پرندے گوشت نوچ لیں بھی تو نہ اترنا لیکن دوسروں نے کہا آخا کی نافرمانی نہیں تھی بلکہ مقصد یہ تھا کہ آخا کی مراد پوری ہو گئی منشا پوری ہو گئی اب تو مالا غنیمت مت مل رہا ہے عورتیں بھاگ گئی کافر پیٹ دکھا کر بھاگ گئے تو چنانچہ گیارہ آدمیوں کو چھوڑ کر بقیہ صحابہ نیچے اتر گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی اور منشا کے خلاف جب عمل ہوا تو یہ ہوا کہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے ہزاروں کا لشکر آیا تو گیارہ صحابہ کیا کر سکتے تھے وہ لشکر ان کو ہٹا کر میدان جنگ میں آ گیا آتے آتے کمیا ایک کافر اور مشرق تھا اور جب ادھم مچھی یہاں جائیں تو کافر اور یہاں حضرت خالد ابن ولید کا لشکر جو اس وقت مسلمان نہیں تھے مسلمان بیچ کے اندر پھنس گئے تھے اور لگ رہا تھا کہ مسلمان شکست سے دو چار ہو جائیں گے اور جنگ ہار جائیں گے سامنے جو بھاگے ہوئے کافر تھے پھر واپس آنے لگے اور ادھر حضرت خالد ابن ولید جو مسلمان نہیں تھے ان کا ہزاروں کا لشکر ایسے میں ابن کئیما ہے نام اس نے یہ کام کیا کہ ایک پتھر لے کر آخا کو مارا اتنا زور سے پتھر لگا آخا تقریباً بے ہوش ہو کر پون کا فوارا نکلا آخا زمین پر گر گئے اور یہ ظالم آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا اتنے میں جو عہد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے صحابی تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ آخا زمین پر گر چکے ہیں وہ آئے اور ان ظالموں کے سامنے حضرت ابو جانا اور یہ تمام صحابہ اپنا سینا کر کر آخا کی طرف اور پیٹ کا تینوں مشرقوں کی طرف کر کر اس میدان جنگ کے اندر بھی آخا کے ادب اکرام کا یہ حالت کہ پیٹ نہیں کیا کہ آخا کو پیٹ ہو جائے گی سینا آقا کی طرف کر کر اپنی پیٹ کافروں مشرکوں کے تیر کے لیے کر دیا پھر اس کے بعد آخا بڑی مشکل سے سنبھل پائے اس کے بعد صحابہ کرام نے وہ جان توڑ کوشش کی کہ کافر کے پھر جو ہے حوصلے بکھر گئے اور بھاگنے لگے اور پھر ایک بار جنگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش گرے تھے اور حضرات صحابہ کرام کے اندر دو طبقے ہو گئے ایک منافقوں کی جماعت تھی وہ کہنے لگی جب نبی تو نہیں تو لڑ کر کیا فائدہ وہ جا کر کافروں سے مل گئے اور دوسرے صحابہ کہنے لگے آہا نہیں ہمیں زندہ رہ کر کیا فائدہ یہ کہہ کر قوت کے ساتھ گھمسان کا رنگ تھا اور گھمسان کی لڑائی ہونے لگی اتنے میں یہ ظالم شیطان نے اسی وقت سے یہ میڈیا شروع ہوا اس نے میڈیا کے ذریعے سے آواز دے دی آقا شہید ہو گئے آقا اس دنیا میں نہیں رہے صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے کہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع شہادت کو نوش کر لیا کئی حوصلے پست کر لیے کسی نے اپنی طاقت کو بڑھا لیا اتنے میں ایک صحابی نے دیکھا آقا یہاں تشریف فرما ہے آئے اور آپ کے زخموں کو صاف کیا آپ کو کھڑا کیا اس کے بعد آقا نے فرمایا یا معاشر اے مسلمانوں دیکھو میں یہاں پر ہوں اتنا تھا کہ دیکھنا تھا کہ پھر ایک جو ہے گھمسان کا رنگ ہوا آقا کو دیکھ کر حوصلے بڑھے اور اس کے بعد کافروں کو سے پاس کا سامنا کرنا پڑا اس وقت جب ان کا ایک طبقہ اپنے حوصلوں کو پست کر چکا تھا اور کچھ منافق صفت کے لوگ کافروں کے جمگٹے میں چلے گئے اس وقت اللہ نے وہ آیت نازل کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے حمد و سلاب کے بعد پڑھا تھا وما محمد ان اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی تو ہیں قد قلت من قبل رسول اس سے پہلے بہت رسول آئے اور چلے گئے اب اصلی بات ماتا او پلا ان قلب تم کہ اگر وہ قتل کر دیے جائیں شہید ہو جائیں یا یہ کہ دنیا سے پردہ فرما جائیں کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جیسی شخصیت کچھ جو ہے کہنے لگی کہ نہ میرے آخا نہیں جا سکتے اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کمال کو سنبھالا اور فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا رب مر چکا ہے جو رب محمد کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ ہے قیوم ہے لاتا کو حسین تم ولا نو صحابہ کہتے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ آج یہ آیت ہمارے سامنے نازل ہوئی کئی دنوں سے ہم اس آیت شریفہ کو پڑھتے تھے لیکن آخا کے پردہ فرمانے کے بعد ہمارے حوصلے پست ہو چکے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ وما محمد اللہ رسول قد قلت من قبله الرسول افا اماتا او قتلا ان قلبتم على عقابكم اگر وہ پردہ فرما جائے اگر وہ شہید ہو جائے کیا تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وہ ہوا حبیدت آمانوں فولہ دنیا بالآخرہ پھر کہا تم میں کا کوئی آدمی اگر مرتب ہوگا اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے لگتا ہے آج اس آیت شریفان سے ہمارے ایمان کے اندر دوبارہ تردید ہو رہی ہے جب آخا کے پردہ فرمانے سے آخا کے شہادت کی خبر دے کر عہد کی تلا دے کر اللہ نے صحابہ کرام کے حوصلے بلند کیے حضرت اسامہ سے دین زندہ نہیں تھا حضرت اسامہ کا اسلام محتاج نہیں تھا حضرت اسامہ کا نبی کی سنت محتاج نہیں تھی دنیا میں پیغمبر آئے چلے گئے آخا آئے چلے گئے حسین آئے چلے گئے عمر آئے چلے گئے اور کربلا کے مجاہد آئے چلے گئے تبو کے غازی جامع شہادت دوش کر کے چلے گئے عہد میں آئے چلے گئے تین سو تیرہ میں میں کئی اپرادھ نے جامع شہادت نوش کیا اسلام کا سورج طلوع ہوتا تھا ہوتا ہے ہوتا رہے گا حضرت اسامہ کے جانے سے دین نہیں مر گیا بلکہ قتل حسین اصل میں مر گئے ہے یہ امریکہ کی موت ہے یہ یہودیوں کی موت ہے یہ عیسائی کتوں کی موت ہے اسی لیے جب بزدلی بزدلی اور مایوسی مایوسی ہوتی ہے ایسی مایوسی کے حالت میں باپ بیمار ہے اما ایڈمٹ ہے اور کیس چل رہا ہو پیسہ نہیں فاقہ تندستی قرضوں کی نوبت ایسی حالت کے اندر کوئی چچا گھر میں آتا ہے اور کوئی ماما آتا ہے کوئی دوست آتا ہے ہمارے بچے کو پانچ روپے کا سکہ دیتا ہے تو پانچ روپے کے سکے سے امید کی کرن روشن ہو جاتی ہے ان یہود و نسارا جن کو میرے اللہ نے کہا ضرورت الزلت ذلت ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی مسکنت ان پر ہے یہ یہود و جن کے چہروں کو اللہ نے کتے اور بندر کے چہروں کے اندر تبدیل کر دیا یہ یہود و نصارہ جو پیغمبروں کے خاطر ہے یہ یہود و نصارہ جس کو قرآن کی ہر نما نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر غائل مقزوبی علیہ ظالم پڑھ کر اللہ کی لانت کا توق ڈالا جاتا ہے یہ امریکہ جس کے ویٹ ہاؤس کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن شریف کو اس ویٹ کے ہاؤس کے اندر پڑا جائے گا اور اذان دی جائے گی یہ یہود و نصارہ جس کو میرے آقا نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا اس امت کا ماس اور بازش ننے منہ بچے ایک ایک یہودی کتے کو ایک ایک عیسائی کتے کو قتل کریں گے ایسی مایوسی کی حالت کے اندر حضرت اسامہ کی شہادت پر اگر یہ بغلے بجاتے ہیں اگر یہ خوشیاں مناتے ہیں ایسے عذاب کی حالت میں جب ان کے کھمبے اکھڑ رہے ہیں جب ان کی بلڈنگیں اکھڑ رہی ہیں جب یہ خدا کے عذاب کا شکار ہیں کچھ تو موج مستی کر لینے دو کچھ تو مزہ لے لینے دو مرغی کو کاٹ دیا جاتا ہے تو مرغی اپنی جان چھوڑنے سے پہلے کچھ پڑ پڑا لیتی ہے یہ کچھ پھڑ پھڑا رہے ہیں افغانستان کے آنے والے تابوتوں سے عراق اور جو ہے لبنان اور سوڈان اور فلسطین سے جو تابوت ان کے جا رہے ہیں یہ مایوس ہو گئے ہیں دو سال کے اندر افغانستان کو قابو میں کرنے والے دس سال تک وہاں کا پیشاب پاخانہ چاٹ کر ایسی جو ہے حالت کے اندر حضرت اسامہ کی شہادت سے یہ لوگ بغلے بجا لے اور یہ لوگ کچھ جشن کر لیں ایک مسلمان کا اور اسلام کا بال بیگا ہونے والا نہیں اسلام کی اس دنیا میں ایسے ہزاروں سورج تلی ہوئے ایسے ہزاروں سورج غروب ہوئے اسلام چمک رہا ہے اسلام چمکتا رہے گا اسلام چمکے گا یہ کیا اللہ کا نام لٹانے کی کوشش کریں گے انسانوں کے زبانوں کو کاٹ بھی دیں گے میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ درخت جب تک ہرا بھرا رہے گا اللہ کی تصویر بیان کرے گا یہ پانی جب تک رواں دما رہے گا اللہ کی تصویر بیان کرے گا یہ چاند جب تک چاندنی دے گا اللہ کی تصویر بیان کرے گا یہ سورت جب تک کرنے دے گا اللہ کی تصویر بیان کرے گا یہ پھول جب تک کچھ وہ دے گا اللہ کی تصویر بیان کرے گا چند اماموں کو گرانے سے اور چند جو ہے اسامہ کو شہید کرنے سے ان درختوں کے پتے پتے کا تو کیا کرے گا ان کروڑوں اربوں ستاروں کا تو کیا کرے گا اس سمندر کے اربوں خربوں مخلوق کا کیا کرے گا کلام پاک کے پندرہ پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ تو مدرسوں کے ختم کرنے کے بعد تو اسامہ کے ختم کرنے کے بعد تو اہل اللہ کے ختم کرنے کی بات کہتا ہے سبھی ہو بے ہم ہر چیز میری تصویر بیان کرتی ہے کب کب تو ختم کرے گا کہاں کہاں تک تو ختم کرے گا ایک اسامہ کو پکڑنے میں دس سال تو نے لگا دیے کربت ڈالا لگا دیے دس اسامہ پیدا ہو جائیں گے تیری زندگی تباہ ہو جائے گی تو غرق ہو جائے گا تو نیست و نابود ہو جائے گا اسلام کی دنیا میں ہزاروں اسامہ چمکتے رہیں گے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے یہ اسلام کسی اسامہ کا محتاج نہیں حوصلے پس کرنے کی ضرورت نہیں آج جو تیس دہشت گردی کی بات کر رہا ہے سور کے نقطے سے اگر تو پیدا نہیں ہوا ہے باپ کے نطفے سے تو جنم لیا ہے انصاف کی بات کرتا ہے عدل کی بات کرتا ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے ہاں آ میں تجھے بتاتا ہوں کہ گجرات کا قاتل کون ہے آ میں تجھے بتاتا ہوں جمشید پور کا قاتل کون ہے آج میں تجھے بتاتا ہوں مراد آباد کی عید گاہ کے اندر کس نے بچوں پر گولیاں چلائی تھی آ میں تجھے بتاتا ہوں میرٹ میں ملیانہ میں کس نے نوجوانوں کے اندر شیش کو پگلا کر ڈالا تھا انصاف کی بات کرتا ہے اور کمانڈوز کو بھیجتا ہے تو تو گجرات کے قاتل کے گھر پر تو کمانڈوز کو بھیج تو جمشید پور کے فسادیوں پر تو کمانڈوز کو بھیج تو زمیر کا جو سودا کرنے والے زمیر فروشوں ایمان فروشوں جنہوں نے عورتوں کو عصمت بیچنے پر مجبور کیا ایسے دہشت گردوں پر تو اپنے کمانڈوز بھیج تو اپنے کمانڈوز بھیج جنہوں نے مسجدوں کو ختم کرنے کی سازشیں رچائی جنہوں نے مدرسوں کو ختم کرنے کی سازشیں رچائی اگر تو انصاف کی بات کرتا ہے گوانتا نامو بے کی جیل تجھے کیا کہہ رہی ہے اگر تو انصاف کی بات کرتا ہے ابو غریب کی جیل تجھے کیا کہہ رہی ہے اگر تو انصاف کی بات کرتا ہے کشمیر کی گلیوں گلیوں سے شہدا کی قبروں سے نکلنے والی سدائے تجھے کیا کہہ رہی ہے اگر تو انصاف کی بات کرتا ہے فلسطین کی ماؤں کی گودوں کے اندر یہ کلیاں کھلنے سے پہلے مسل دیا تو نے اور تیرے بمباروں نے اس کے وجود کو ختم کر دیا ان کلیوں کے وجود کو ختم کر دیا آ آ تیرے کمانڈوز کو بھیج گجرات کے قاتل کے گھر پر تیرے کمانڈوز کو بھیج فلسطین کے خون کرنے والوں کے گھر پر تیرے کمانڈوز کو بھیج ابو غریب اور نامو بے کی جیل کے اندر ظلم و ستم کی چکی پیسنے والوں کے اندر تیرے کمانڈوز کو بھیج جس نے اللہ کے قرآن کو اے کے فارٹی سیون چلایا تیرے کمانڈوز کو بھیج جس نے اللہ کے قرآن کے پٹاخے بنائے تیرے کمانڈوز کو بھیج جس نے قرآن کے اوراق کو نیپکن بنا کر استجا کے اوراق بنائے تیرے کمانڈر اس کو بھیج ڈنمارک کے اس کمینے پر جس نے جو ہے نبی کا کارٹون بنایا تیرے کمانڈر اس کو بھیج سلمان رشدی کے گھر پر میرے کمانڈرز کو بھیج بنگلہ دیش کی شیطانی عورت پر جس نے میری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر کیچڑ اچھاڑا تجھے رنڈی اچھے لگتے ہیں زامی اچھے لگتے ہیں اسلام مسلمان کے دشمن اچھے لگتے ہیں اسامہ نے تیری دہشت گردی میں ہاں میں ہاں منی ملایا اسامہ نے تیرے ظلم میں ساتھ نہیں دیا جب افغانستان کے اندر سوویت یونین کی لڑائی تھی یہی اسامہ تیری نگاہوں کے اندر ہیرو تھا اور جب اس کے گن کا رخ تیرے ظلم اور تشدد کے خلاف ہوا یہی اسامہ موسٹ وانٹیڈ دہشت گرد رشت ہو گیا ارے کل اور آج میں یہ فرق کیسے ہو گیا سب سے بڑا دہشت گرد تو ہے سب سے بڑا ظالم تو ہے تو تیس ہزار مسلمانوں کی بات کر تیس ہزار انسانوں کے جانوں کی قیمت کی بات کرتا ہے اور وائٹ ہاؤس پر پینٹاگن پر امریکہ پر دنیا کے تیس لاکھ قتل عام کا قرض ہے تیس لاکھ کونوں کی جو ہے قیمت کو تجھے ادا کرنا ہے میرا رب ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے میرا رب ظلم کو معاف نہیں کر سکتا تیرا برا وقت آ چکا ہے تیری موت آ چکی ہے اور تیری جو ہے جو تباہی اور بربادی کے دن آ چکے ہیں اور کلام پاک آئے فیقول دین دین کہ دنیا کے چپے چپے میں اللہ کا جو ہے قائم ہوگا دیکھ تیری امریکہ کے اندر کتنے چرچوں کو مسلمانوں کے حوالے کیا جا رہا ہے قرآن سول آؤٹ ہو چکا ہے فرانس کے اندر پردہ سول آؤٹ ہو چکا ہے مسجد آباد ہندوستان اور پاکستان سے زیادہ امریکہ اور برطانیہ برطانیہ میں نمازیوں سے مسجد آباد میں یہاں کے مکاتب سے زیادہ وہاں کلام پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اسلامی لہر آ چکی ہے اسلامی خوبیاں اب پھیل چکا ہے تیرا کچھ نہیں ہوتا اب یہ تیرا خوش ہونا تیرا ایک اسامہ کو شہید کر دینا یہ تیری بزدلی اور یہ تیری ناکامی اور ہمتی کی نشانی ہے ہم نے شام کی بدر کے شہدا پر ہم نے شام کی عہد کے شہدا پر ہم نے شام کی کربلا کے شہدا پر ہم شام کرنے والی قوم ہیں ہم رونے والی قوم نہیں ہم وہ قوم ہیں کہ جب جو ہے اب پاکستان کے اندر ایک ماں نے اپنے بیٹے کو مورچے پر بھیجا پر بھیجا جامع شہادت نوش کیا ہمارے استاد جب اس گھر کے اندر گئے اس ماں کی دل جوئی کرنے کے لیے اس ماں کی تعزیت کرنے کے لیے تسلی دینے کے لیے ماں نے ولیمے کی طرح بستر سجایا ہوا تھا اتر دان اور اتر کا تحفہ ہمارے استاد محترم کو دیا کہا کہ ہم تعزیت کرنے کے لیے آئے یہاں مرغ مسلم یہاں بریانی یہاں مختلف قسم کے میٹھے تو ماں پردے کے پیچھے سے کے آنسو ٹپ ٹپاتے ہوئے کہنے لگی حضرت ایک بیٹا جنت کا دلہا بن گیا یہ دوسرا بیٹا ہے اس کو بھی قبول کر لیجئے ہماری ماں نے ایسے بیٹوں کو جنم دیا ہماری ماں وہ ہیں جنہوں نے وضو کی حالت کے اندر دودھ پلایا ہے کسی کتیا کا دودھ ہم نے نہیں پیا کسی سورنی کا دودھ نہیں پیا کہ ہم شہادت سے بھاگتے ہوں ہمارے حوصلے بلند ہیں حضرت اسامہ کو حیات مل گئی ایسی حیات ملی ایسی حیات جاویدانے ملی کہ قرآن نے کہا ولا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کہ تم کہے تمہارا باپ مرے تو مردہ کہو استاد مرے تو مردہ کہو پیر و مرشد مرے تو مردہ کہو لیکن اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو مردہ نہ کہو اور اسے حیات جاگیدانی مل گئی مرنا ضرور تھا کسی کو اس دنیا کے اندر بقا نہیں ہے اور اس کے مرنے سے محاذ کمزور نہیں ہوا اس کے مرنے سے حوصلے پست نہیں ہوئے اور ہزاروں ساما جنم لیں گے اور ہزاروں جو ہے اس تحریک کے اندر لوگ شامل ہوں گے اسامہ تجھے سلام اسامہ تیری قبر پر اللہ تبارک تعالیٰ کروٹ کروٹ راحت سے فرمائے اسامہ ہم دیکھیں گے کہ جس طریقے سے حضرت یونس علیہ سلاۃ وسلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر جنت کا ماحول دے دیا تھا پنا دے دی تھی اسامہ اللہ کی قسم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ امریکی کتے اور یہ بحریہ کے ماہرین ایک وقت آئے گا لکھ کر رکھ لو کہ جب سمندر کی تہ کے اندر ہوتا لگائیں گے سمندر کی تہ کے اندر ہیرو اور جواہرات اور کیمیکل کی تلاش میں نکلیں گے انشاءاللہ ایک مچھلی ان کے ہاتھ میں آئے گی اس مچھلی کو لے کر یہ باہر آئیں گے یہ سوچ کر کہ اس مچھلی سے چمک آ رہی ہے اس مچھلی سے خوشبو آ رہی ہے اس مچھلی سے نورانیت پھوٹ رہی ہے فنادا فی الظلمات اللہ اللہ اللہ انت انی من الظالمین مجھے جی لا من الغم اے اللہ ہم تمام جھوٹے ہو سکتے ہیں تیرا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا تو نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پناہ دی یونس کی پکار سنی اے اللہ آج تو اسامہ کی پکار سنے گا اے اللہ تو اسامہ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گا اے اللہ یہ شہید زندہ ہوتا ہے یہ کارنامہ ان شاء اللہ یہود و نسارا کتے دیکھیں گے اور دیکھ کر ہزاروں کی شکل میں ہزاروں کی تعداد میں اسلام اور ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے اسامہ زندہ تھا کبر کے خلاف کام کرتا تھا اسامہ شہید ہوا جب جلوہ گر ہوگا انشاءاللہ لاکھوں کو اسلام کا کلمہ پڑھنے پر مجبور کرے گا یہ زندگی یہ زندگی شہادت کی طلب کی یہ زندگی جہاد کی یہ زندگی اسلام پر بر مٹنے کی حقیقی زندگی ہے دنیا کے کتوں جو رو کے غلاموں ذرا ذرا سی بات پر حق بات کو چھوڑ کر تم جو ہے بھائیوں بزرگوں کے محفل میں جانے والوں آؤ ایمان ملے گا آؤ جہاد کا جذبہ ملے گا آؤ شہادت کی تلقین ملے گی آؤ دنیا کی نفرت دل اور جو ہے دماغ کے اندر بیٹھے گی آؤ کم سے کم آخری درجہ تو یہ ہوگا کہ دعا کریں گے اللہ عمر زکنا شہادت اے اللہ اے اللہ تیرے راستے کے ہمیں شہادت نصیب فرما جل امواتنا فی بلدی رسول حضرت عمر نے مانگا تھا شہادت بھی دے اور تیرے مدینے کی موت بھی دے حضرت اسامہ کی شہادت نے ہمارے اندر ایک تحریک ایک جذبہ پیدا کر دیا ہر نوجوان کو مجبور کر دیا حضرت عمر فاروق کی دوہرانے کی اسامہ تجھ پر سلام اور تجھ پر اللہ کی رحمت برکتیں ہم اس دعا کو مرتے دم تک نہیں پھولیں گے اللہ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں جو ہے زندہ رکھے اور اسی جذبے سے کے ساتھ اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم کسی واقعے کو ادھورا رکھ کر جو بادشاہ کی کنیز کا واقعہ تھا وہ تو آ ہی جائے گا لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آنکھ کا مسئلہ ہے نمازی حاجی <coughs> کال سینٹر میں کام کرنے والے اور بسوں میں سفر کرنے والے یہ کیا اللہ کے متاف کے اندر بھی یہ ظالم شیطان آنکھوں سے گنا کراتا ہے یہ آنکھوں کا زنا آنکھوں کی بدکاری کیا ہوتی ہے اور کیسے بچا جائے انشاءاللہ اس عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسامہ کی شہادت کو قبول فرمائے درجات کو بلند فرمائے وہ جذبات اور وہ کیفیات ہر مسلمان نوجوان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین